السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلامنا تین باتیں پڑی تھی نمبر ایک کہ یہ جو کل ہم نے آیت پڑی تھی درمیان میں رہ گئی تھی کہ رسول اللہ اس کل جو ہم نے پڑھا تھا جو پس منظر پیش کیا تھا اس کو خلاصہ یہ تھا کہ جادو سے اور یہ جو چیزیں ہوا کرتے ہیں یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس وقت کے جو انبیاء تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا تھا یہود کو لیکن پھر بھی جو ہے نا جن چیزوں کو ان کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو انہوں نے نہیں مانا اور جن کو کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو کرنے لگ گئے پھر جادو اور ان چیزوں میں لگ گئے اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی جو ہے نا اتنی جو بڑی سلطنت چلا رہا ہے اتنی بادشاہ چلا رہا ہے یہ جادو کے ذریعے چلا رہا ہے تو اس وقت کے جو شیاطین تھے اس نے جس طرح کہ ہم نے کل کہا تھا شیاطین بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا یہودیوں کو کہ آپ بھی یہ سیکھ لیں تو کے بعد جو ہے نا آپ بھی اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی کے حقدار ہو جائیں گے آپ کر لیں گے تو پھر انہوں نے اس سلسلے کو شروع کر دیا تو اس میں پھر وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جدوگر قرار دے دیا اور مزید یہ کہا کہ آخر انہوں نے پوجا آخر عمر میں انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی حالانکہ یہ بالکل سراسر کا ان کی اس باتوں سے ایک ذرا بھی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کی یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جو ہے نا ان کی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ یہ بالکل یہ جو الزام ہے بہتان ہے یہ بالکل اس کا سے کوئی رسی بر بھی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کل کہ وہاں جو عراق کا مشہور شہر تھا بابل اس میں جو ہے نا جادو کا بہت ہی چرچا بڑھ گیا تھا تو انہوں نے بالکل اس جادو اور ان کو جو ہے نا مجزے کا درجہ دے دیا تھا حالانکہ الگ مجزے جو ہے نا اللہ تعالی کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا کرتے ہیں اور یہ تو ایسی آنکھوں کا دھوکا ہوا کرتا ہے تو پھر اس میں جب یہ بہت حد سے زیادہ بڑھ گئے جب یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بطور ازمائش کے ان کے پاس دو فرشتے دیئے ایک کا نام ہاروط تھا اور ایک کا نام ایک کا نام ہارو تھا اور ایک کا نام ماروت تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطور ازمائش کے بطور ازمائش کے ان کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے پھر ان کو کہا بھی تھا کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ازمائش کے پاس آئے تو جو بات ہم آپ کو بتائیں گے یا جو تعلیمات ہم کو دیں گے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ اپنی بات پر ڈھے رہو یا ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاتو کس طرح ہوتا ہے اور مجزے کس طرح ہوتا ہے ان کے درمیان فرق بے شکر کیا ہوا ہے جس کو تم جادو جس کو تم نے موجود سمجھ رکھا ہے خلط مت کر دیا تم لوگوں نے تو اس سے باقاعدہ عہد لیا کرتے تھے لیکن ان میں سے جو سمجھدار تھے تو ان کو تو بات سمجھ آ گئی جو نہ سمجھتے جن کو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ جو ہے نا اسی طرح کرتے رہے تو تھا کہ کریمہ کا جو کل ہم نے شروع کر دیا تھا وہ دنیا میں رہ گیا تھا پہلے اس کو پڑھ لیتے پھر تھوڑی سی اور تفصیل بھی ہے وہ پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں یعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر سلیمان تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ جو نا کے انہوں نے جو بات کہی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جو نا جادوگر ہے جو اتنی بڑی سلطنت چلا رہا ہے اتنی بڑی بادشاہ چلا رہا ہے یہ جادو ہی کے ذریعے سے چلا رہا ہے تو ان پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رد فرمایا کہ یہ بات جو ہے نا بالکل جھوٹی ہے وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے سلمان نے جادو نہیں کیا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں میں عمل السحر لانه کفر ہے سحر کا عمل نہیں کیا جادو کا عمل نہیں کیا کیونکہ وہ سراسر صریح کفر ہے ولیکن یہ تشریح تفسیر کے جو لیکن ہے تفسیر اور تشریح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے ولیکن شیاطین لیکن شیاطین نے کفر انہوں نے کفر کا علمون الناس سحر لوگوں کو سحر بتلایا کرتے تھے لوگوں کو صحت ہاں، جس طرح کے پہلے ہم نے کہا کہ یہ جو شیطان شیاطین تھے تو یہ جو یہ جو ان ان کو کو بتایا تھا تو یہ جو شیاطین تھے یہ ان میں انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے تو کہہ رہا ہے یہ جو بڑی اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑا جو بڑا سلسلہ چل رہا ہے جدو کے ذریعے سے چل رہا ہے تو آپ بھی یہ سیکھ لو تو سیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ بھی اتنے بڑے بادشاہ تک جو ہے نا مسجد تک پہنچ جائیں گے تو کہہ رہا ہے یہ اور ان کو سکایا کرتے تھے اور ان کو سکایا کرتے تھے ما انزل علی الملکین جو نازل کیا گیا علی الملکین دو ملکوں پر یعنی فرشتوں پر ایو الہما ہو منت شہر یعنی علماء من السحر یعنی ان کو الہام کیا گیا سحر کا وقرہ بکسر اللہ میں القائنین کہ یہ جو ان اللہ کی کسر کسر بھی قائنین بھی پڑا گیا ہے بباویرہ بردن فی اسوال الیراق عراق کے شہر میں جو ہے عراق کی طرف جو ہے ایک شہر ہے بابل اس طرح کا میں پہلے تذکرہ کیا حاروتہ و ماروتا بدلن آوات من بیان للملکانی کہ رئیس پچھلی جو آیت کریم ہے للملکانی یہ اسے بدل ہوگا یا آتی بیان ہوگا قال ابن عباس وما سهران كانوا يعلمان السحر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ دو جو ہاروت اور ماروت ہیں یہ دو جو ہما سہران كانوا يعلمان السحر کہ یہ جو دو ہاروت اور ماروت ہیں یہ جادوگر تھے ان کو سحر کھلایا کرتے تھے وکیل اور بعض حضرات نے کہا ہے ملکان انزل تعلیم اطلاع من اللہ للناس یہ دو ملک تھے وہ اللہ تعالی نے ان کے بطور ازمائش کے تعلیم کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے پاس بھیج دیے گئے تھے تو جس طرح کے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ خود جادوگر تھے اور بات کہتے ہیں کہ یہ انسان تھے اور بات کہتے ہیں کہ کیا ہے لیکن عجیب جو بات ہے جس کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے جو ان کی تفسیر ہے آسان ترجمہ قرآن اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو عروف معروف یہ دو فرشتے تھے اللہ کی طرف سے بطور ازمائش کے ان کے پاس آئے وما يعلمان اور یہ نہیں سکھلاتے تھے اور یہ نہیں سکھلاتے تھے یعنی یہ جو دو فرشتے تھے یہ جو دو فرشتے تھے یہ نہیں سکھلاتے تھے من احد کسی بھی کو من زائدہ مین من جو ہے نا یہ زائدہ ہے من احد ما من احد کسی کو بھی یہ نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا یقولا لہو نہ انما نحن فتنہ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کس کیا کہہ دیتے وہ یہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے نا یہ ازمائش ہے بلیت من اللہ للناس اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش ہے لوگوں کے لیے یہ تو ہم تاکہ ان کا امتحان لے تعلیمی تعلیم کرنے سے سکھانے سے فمن تعلمہ ہو جس نے اس کو سیکھا کفرا تو اس نے کفر کیا ومن جس نے اس کو چھوڑ دیا تھا وہ مومن تو مسلمان ہوگا یعنی یہ جو ہمارے پاس آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ازمائش کے آئے ہیں تو ہم جو آپ کو بات سکھائیں گے یعنی آپ کو فرق بتائیں گے کہ اس کو جادو کہا جاتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے موجودہ کہا جاتا ہے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بتائیں گے تو اس نے جادو طریقے بھی بتائیں گے کہ جادو اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو پہلے ان سے جو ہے لیا کرتے تھے بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اور آپ کو فرق بتانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا ہم سے سیکھ کر ہم سے سیکھ کر جو ہے نا اس کو پھر آپ کسی اور پر استعمال کرنا شروع کر دو اس طرح نہیں کرنا اگر کسی نے اس طرح کیا تو جس طرح کے پہلے کہا گیا کہ جادو کرنا اور کرانا یہ دونوں یہ دونوں کیا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو جو کرے گا وہ کیونکہ بعض وقت جو ہے نا اس میں شرکیہ کلمات بھی استعمال ہوتے ہیں جب شرکیہ کلمات اس میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے تو وہ کیا ہوں گے یہ کفر ہوگا ومن ترکو جس نے اس کو چھوڑ دیا فہو مومن تو مومن ہوگا فلا تکفر تو تم کافر مت ہونا کافر نہ مت ہونا مت ہونا تعلم ہی اس کے سیکھنے سے فین ابا فین ابا الا تعلم علمہ اگر انہوں نے فین ابا اگر انہوں نے انکار کیا الا تعلم سوائے سکھانے کا علمہ تو ان کو سکھائیں گے فیتعلمون تو اس سکاتے تھے منہما ان میں سے ما یفرقون به وہ تفریق کیا کرتے تھے جی، جدائی کیا کرتے تھے اور جدائی کیا جدائی کیا کرتے تھے بھی اس جادو کے ذریعے سے بین المری و ہی بیوی اور شوہر کے درمیان یعنی فرشتے شروع میں ان سے عہد بھی لیا کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ تاکہ آپ کو معجزے اور یہ جو جادو ہے اس کے درمیان آپ کو فرق نظر آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے مرد اور مرد اور بیوی کے درمیان یا شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ علیحدگی کیا کرتے تھے تفریح کیا کرتے رہے یا ینبغذا کلا الاخر ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جو ہے نا متنفر ہو جائے اور آپس میں ان کا جو مین بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے وما ہم اور یہ جو استحرا یہ جو جادوگر ہے بزارین وما ہم بزارین وہ تکلیف پہنچانے والے ضرر پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے نہیں ہو سکتے ہیں بھی اس جادو کے ذریعے سے اس سحر کے ذریعے سے استحر من زائدہ وما هم بغير به من سحر من احد الا باذن الله مگر اللہ تعالی کے حکم سے ويتعلمون بارادتی یعنی اللہ تعالی کے حکم سے ان کا یہ بھی بن گیا تھا ان کا یہ کتابی بن گیا تھا کہ یہ جو بذات خود اس سحر میں جادو میں جو ہے اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ نبی چاہے تو جو ہے نا یہ اپنا اثر دکھاتا ہے اپنا عمل کرتا ہے حالانکہ جو بھی چیز ہو خواہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو جو بھی چیز ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہوا کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کا قدرت اس میں شامل حال نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہو تو اگر پوری دنیا بھی کٹی ہو جائے تو کسی کو ذرا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا کٹی ہو جائے تو اس نقصان سے اس بندے کو جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ نہیں بچا سکتے ہیں تو یہ لوگ اس میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے یہ ذہن میں ان کے دماغ میں یہ بات بس گئی تھی کہ یہ جو جادو ہے اگر اللہ چاہے یا نہ چاہے تو یہ اپنا اثر دکھا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس طرح نہیں اگر تمہارا یہ جو ظام ہے تمہارا یہ جو گمان ہے باطل جو گمان ہے یہ اس طرح نہیں ہے اللہ باذن اللہ مگر وما هم بزارین ان کو کوئی نظر نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اللہ باذن اللہ کسی کو احد کسی کو اللہ باذن مگر اللہ تعالی کے اجازت سے بے ارادتی اس کے ارادے سے ویتعلمون اور اس کہتے ہیں ما یضرهم جو ان کو نقصان دیتا ہے فی الاخرہ الاخرت اخرت میں ولا ينفعهم اور ان کو کوئی نفع نہیں دیتا وہ سحر یہ جو جادو ہے ولقد علموا حالانکہ یہ یہود ای یہود یہ یہود جانتے ہیں حالانکہ یہود جانتے ہیں لمن کہہ رہے لام ابتداء معلقه لما قبلها من العمل ومن موصوله یہ جو لام ہے ابتداء کے لیے ہے اور ما قبل کے ساتھ جو ہے معلق ہے اور یہ جو من ہے یہ موصوله ہے اشتراه لمن اشتراه جس نے خرید لیا اختیار ہو یعنی اختیار کیا استبدل له کتاب اللہ اور اللہ کے کتاب کو جو ہے نا سے دور رہا ما له فی الاخرت من خلاق تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ من خلاق ہونا نصیب فی الجنہ کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا ما شیئا به انفسهم ما شرو اور بہت ہی برا ہے ما شرو شرو شین اور چیز جس جس کو کو یہ ہیں بھی ذریعے بڑا ہیں شروع اپنے جانوں کو اپنے نفسوں کو الاخرہ ان اوجب النار یعنی یہ اس کا آخرت آخرت کا کا میں ان جو حصہ ہے وہ ان کو آخرت میں سے ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا اگر یہ اس کو سکھاتے ہیں تو گویا کہ یہ اپنے اوپر اپنے اوپر جہنم کو آپ کو جو نئے واجب کرتے ہیں یعلمون اگر یہ جان لے اگر یہ جانتے ہیں اب ان سے جو اگلی آیت کریمہ ہے پہلا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تفصیل پھر رواتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ کاش کی ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا کاش کی ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا اور اس کے برعکس اگر او ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں وتقو اگر او ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے پاس سے لمثوبت من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقینا کہیں زیادہ بہتر ہوگا لمثوبت من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقینا کہیں زیادہ ہوگا یہ جو اوپر ہم نے کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ کہ اللہ کی مشرق کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے تو جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا اس جو اس آیت کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور غلطی پر متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بدل خود ایسی تاثیر ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے مشیت کے بغیر جو ہے نا وہ برآمد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اثر تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے گویا کہ ان کا یہ الزام تھا یہ گمان تھا کہ اگر اللہ چاہے یا اللہ نہ چاہے تو جس چیز شہر کے ذریعے سے جادو کے ذریعے سے جو ہے نا وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا تو ایک تو ان کا جادو کرنا یہ خود مرتا ظاہر سی بات اس میں کلمہ بھی وقت ہے اور پھر ان کا یہ عقیدہ کہ اگر اللہ چاہے یا نہ چاہے تو یہ اس سے بڑھ کر کفر تھا یہ اس سے بڑھ کر کفر تھا تو جس طرح دنیا میں دوسرے جو اسباب ہے تو یہ جادو بھی ایک سبب ہے اور جتنے بھی اسباب ہے وہ مصرف کے بغیر نہیں ہوا کرتے ہیں تو جس طرح دوسرے جو اسباب ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو مرضی کو معیشت کو جو ہے نا دخل ہوتا ہے اسی طرح یہ جو سحر ہے جادو ہے اگر سحر جادو ہے لیکن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی معیشت اور ارادے کو رضامندی کو دخل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ جادو اگر اللہ نہ چاہے تو تب بھی جو ہے نا یہ اپنا اثر دکھائے گی اس طرح نہیں ہے اگر اللہ چاہے گا تو یہ اثر دکھائے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اثر نہیں دکھا سکے گا کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور بذات خود جو ہے نا وہ خود نہ کسی کو نہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی چیز کو نفع پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو اسی طرح جس طرح اگر کوئی ظالم ہو ایک مظلوم ہو ظاہر سی بات ہے ظلم کر جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کو ظالم کہا جائے گا اور جو مظلوم ہوگا بیچارہ ہوگا اس کو مظلوم کہا جائے گا تو یہ جو ظالم اگر ظلم کر رہا ہے لیکن اسی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت رضامندی جو ہے نا وہ ہوا کرتی ہے اگر چاہے تو یہ ظالم جو ہے نا ظلم بھی نہیں کر سکتا نہیں کر سکے گا لیکن پھر بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ظلم کرنے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے یعنی رضا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا یہ اس سے یہ طاقت جو ہے نا سلب کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا چونکہ دار الاسباب ہے یہ دار الامتحان ہے تو اس طرح جو امتحانات ہوتے ہیں یا جو مصائب ہوتے ہیں جو مشکلات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو اپنے بندے کو ازماتا ہے یہ اگر مشکل وقت اس پر آ جائے یا مشکلات آ جائے مصائب آ جائے تو کیا اس میں بھی جو ہے نا گزار رہتا ہے فرمانبردار رہتا ہے مشکل رہتا ہے یا وہ نافرمان بن جاتا ہے نافرمانی کرنے شروع کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے احکام کا علانیہ بغاوت کر دیتا ہے کلم کلا اس کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو یہ چونکہ دنیا دل اس بھی ہے اور دل امتحان بھی ہے تو اس طرح حالات کے آنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ازماتا ہے کبھی اچھے حالات دیتا ہے کہ اچھے حالت میں جو ہے نا یہ حضور سے زیادہ تجوز تو نہیں کرتا اور کبھی جو ہے نا برے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے پہلے اس کو اچھے حالات دیے تھے اور اب جو ہے نا میں نے اس کے یہ حالات دیے تو کیا اس پر یہ صبر کرتا ہے یا شکرا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی جو مسلحت ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے نا وہ اس کی میں شامل ہوتی ہے تو ظالم کو جو ہے نا اگر وہ کام ہو کر گزرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس ظلم کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کو بگتنا ہوگا اور مظلوم کو جو ہے نا اگر اس نے صبر کیا تو اس پر جو ہے نا اس کو اجر ملے گا سوا ملا کرے گا اگر اللہ جو ہے نا ظالم سے بالکل طاقت ہی طلب کر دے کہ جو ہے نا اس کو اس کا طاقت ہی نہ دے یہ طاقت اس کی اٹھا لے تو پھر تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا کھرا آدمی کون ہے اور کوٹا آدمی کون ہے صحیح آدمی کون ہے اور غلط آدمی کون ہے شاکر کون ہے صابر کون ہے اور نہ شکرا اور نہ فرمان کون ہے تو یہ امتحان ہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا اب اس آیت کی گرما کے جو ہے نا تفصیل اور تشریح کی طرف آتا ہے ولو انہم ایل یہود اگر یہ یہود ولو انہم ایل یہود اگر یہ یہود آمنو ایمان لاتے بن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والقرآن اور قرآن کریم پر وطقو اور ڈرتے اقاب اللہ اللہ کے عذاب سے بتر کی معاسی ہے گناہوں کے سننے کے ساتھ کسی حر جس طرح کہ یہ بھی ایک گناہ ہے سحر کرنا جادو کرنا حالانکہ ان کو منع بھی کیا گیا تھا اور منع کرنے کے باوجود جو ہے نا یہ کرتے رہے تو وہ جواب لو وہ جواب لو محذوف یسب علیہ لمسو بچن کہہ رہے یہ لو جو ہے لو انہم یہ جو لو ہے اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے اور اس پر یہ بھی یسب اور اس پر جو ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے ثواب یعنی ثواب وہ مبتدا واللام فی القسم اس میں جو منصوب میں جو لام ہے یہ قسم کے لیے ہے اور یہ خود جو ہے نا یہ مبتدا ہے منصوبۃ یعنی ثواب ہوگا منل من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے خیر یعنی بہتر مطلب یہ کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا خیر زیادہ بہتر ہوتا خبر ہو مما شرح بھی انفسهم کہ یہ اس کا خبر ہے لو کانوا یعلمون انه اخر لما اثروا عليه کہ یہ جو ہے بہترین ہے بہتر ہے جس کو انہوں نے پسند کیا ہے یا ترجیح دی ہے یعنی اس نے بتایا گیا کہ کاش ان کو جو ہے نا وہ جانتے ہیں اس بات کا علم رکھتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے تو اس کو کبھی بھی ترجیح نہ دیتے تو اس کو کبھی بھی ترجیح نہ دیتے پھر جو ہے نا یہ جو شہر کے بعد یہاں پہ پچھلے کریوں میں آئی کہ یہود جو ہے نا سحر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اور یہاں تک وہ اس آگے بڑھ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اتنی بڑی سلطنت ہے بڑی بادشاہت ہے یہ جو ہے نا جادو ہی کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے اور ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی یہ جو جادو شہر وغیرہ یہ آپ سیکھ لو تو آپ بھی اتنے بڑے مناسب تک پہنچ جائیں گے اور جب یہ اس میں بہت ہی آگے تک جو ہے نا چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے ان کے پاس دو پرشتے بھیجے اور دو پرشتے اس غرض سے بھیجے ان کی ازمائش کے لیے تاکہ ان کو کیونکہ وہ بہت ہی گہرائی میں چلے گئے تھے اور اس جادو اور شہر کو جو ہے نا معجزہ سے بھی بڑھ کر درجہ دیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو بچتے جو ہاروس اور ماروت ان کے پاس بھیج دیا بطور تعلیم کے تاکہ ان کو معجزے اور جادو اور شہر کے درمیان فرق بتا سکے تو اس میں جو ہے نا ایک فرقہ گزرا ہے پچھلے زمانوں میں پچھلے وقتوں میں یعنی پہلے وقتوں میں معتزلہ انہوں نے جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سحر ہے یہ اس کا کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے یا ایسی بات ہے تو جس طرح کے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی جو آخری پارا پارا ہے اما اور اس کی جو آخری دو جاتا ہے کل کل الفلق الناس یہ جو ٹوٹل گیارہ ایچے تقریباً بنتی ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم جب آیا تھے اس پر جو ہے نا ایک وہ بھی یہودی تھا ایک یہودی نے جو ہے نا غالباً لبید نام تھا اس کا لبید نام کا یہودی تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور یہ گیارہ آیات تھے ان پر جادو کیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پتہ نہیں تھا پھر بعد میں جو ہے نا وہی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا اور آیت نازل ہوئی تو اس کو جو جس چیز پر جادو کیا گیا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا اور اس پر گیارہ گرے دیے ہوئے تھے انہوں نے اور ہر گرے میں کچھ چیزوں کو باندھ کر جو ہے نا اس کو گرا دیا ہوا تھا گیارہ گرے تھے ہر گرو کو کھولتے جاتے تھے اور ایک آیت پڑھتے جاتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب گیارہ کے گیارہ جو ہے نا گرے تھے وہ کھل گئے تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کہ باندھا ہوا شخص اور اس کو کھول دیا جائے تو اس وقت رسول اللہ وسلم کی کیفیت کی تھی کہ جب کی بات انہوں نے کہی ہوتی تھی رسول اللہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہوگی اور اگر بات کرنا چاہتے تھے تو جو ہے نا کبھی جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتے تھے یا کوئی کام کر چکا کر چکے ہوتے تھے اور یہ سمجھتے جب پھر دوبارہ وہ موقع آتا تو رسول اللہ وسلم سے وہ بول چکا ہوتا کہ یہ کام میں نے کیا بھی ہے یا نہیں حالانکہ کبھی وہ خرچ چکے ہوتے اور کبھی جو ہے نا وہ نہیں کیا ہوتا تھا تو اس طرح کی کیفیت تھی تو اس سے یہ ہوا کہ جادو جو ہے نا یہ ثابت ہے اور اس کا اثر بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس کو اتنا مؤثر سمجھ لینا اور اس کو جو ہے نا بالکل ایسا سمجھ لینا کہ یہ ہر حال میں جو ہے نا یہ اثر کرتا ہے اگر اللہ کی مشیت ہو یا نہ جس طرح کہ یہاں پہ یہ یہود ہے ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا نے ان کی عقیدے کو بطلان فرمایا کہ اس طرح نہیں اگر اللہ چاہے تو جو ہے نا کچھ بھی کسی کو نہیں ہو سکتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو اگر پوری دنیا بھی ہو جائے تو کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا تو جس طرح کہ نے پہلے بتایا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دل امتحان ہے دل اسباب ہے تو اسباب کے درجے میں جو ہے نا یہ مسائل مشکلات آتی رہتی ہے تو یہ جو جادو اور شہر ہے ان کا بھی اثر ہوا کرتا ہے جس طرح کے رسول اللہ وسلم پر خود رسول اللہ وسلم کی حیات میں اس پر جادو کیا گیا تھا اور پھر وہی کے ذریعے سے اس کو بتایا گیا کہ فلان جگہ پہ جو ہے نا یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے آپ ان کو اٹھا لینا اور ایک ایک گروہ جو ہے نا ہر ایک گرے پہ جو ہے نا ایک پڑھ لینا تو اس طرح کرتے کرتے یہ خود رسول اللہ وسلم پر بھی ہو گئے تو اس ثابت ہو گئی کہ جو بعض لوگوں نے بالکل سرے سے ان کا انکار کیا ہے جس طرح کی معتزلہ ہے انہوں نے بالکل اس کا انکار کیا ہے کہ اور جادو جو ہے نا اس کا بالکل تاثیر ہے نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے حالانکہ قرآن کریم میں جو ہے نا حضرت علیہ السلام اور قوم ساحرین کے واقعہ کو بار بار دہرایا گیا ہے جو فراؤ نے سب جادوگروں کو بلایا تھا پھر حضرت مصالعہ السلامی تشریف لائے تھے انہوں نے سب اپنے کرتب دکھائے تھے آخر میں سب کے آخر میں علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک ڈال دیا تھا ان سب کو نکل لیا تھا اور اسی طرح جو ہے جو معوذتین کی صورت ہے اس میں جو ہے تقریبا گیرہ کی قریب آیات ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ لبی نمی جو یہودی تھا رسول اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے استحال کیا تھا تو اسی بھی یہ ثابت ہوتا ہے تو جن کا اشکال جن کا انکار کرنا جو نہیں ہے مشکل ہے اور بعض لوگوں نے پھر یہ کہا ہے کہ سہر و جادو جو ہے صرف میاں بیوی کے درمیان جو ہے ہوا کرتا ہے یعنی بیوی کو شوہر سے الگ کرنے کے لیے یا شوہر کو بیوی سے الگ کرنے کے لیے ان کے درمیان میں جو ہے نا نفرت و بغض حسد اس طرح کی چیزیں علیحدگی کرنا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا ہے اس کرتے کہ یہاں پہ جو انہوں نے خود آیت کرنے میں ہے کہ تو اس میں اگر کی بات سمجھ میں نہیں تو پوچھ سکتے ہو اگر پر ہو گیا تو کل اگر انشاءاللہ زندگی کی باقی رہی تو آئندہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل مزید اگلا جو رکو سے آگے ہیں وہ پڑھیں گے Thank you.